عنہ سے کرتے تھے جو شخص زہر سے پہلے چار رکعت اور زہر کے بعد چار رکعت پابندی سے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام فرما دے گا نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پندرہ